حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے جنگ کی ان کی کھجوریں اور زمینیں آپ کے قبضے میں آ گئیں اور انہیں اپنے قلعے میں محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا تو انہوں نے آپ سے مصالحت کر لی کہ تمام زرد و سفید یعنی سونا چاندی اور اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا اور دیگر اسباب جو ان کے اونٹ اٹھا سکیں اٹھا لے جائیں گے اور کوئی چیز چھپائیں گے نہیں اور نہ غائب کریں گے اگر ایسا کیا تو ان کے لیے کوئی ذمہ اور عہد نہ رہے گا مگر انہوں نے چمڑے کا ایک بورا غائب کر دیا جو حیی بن اختب کا تھا اور وہ خود خیبر سے پہلے قتل ہو گیا تھا وہ یہ بورا بنو نظیر کے مدینے سے جلا وطن کیے جانے کے موقع پر اٹھا کر لایا تھا اس بورے میں ان لوگوں کے زیورات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ یہودی سے کہا حیی بن اختب کا بورا کہاں ہے اس نے کہا وہ جنگوں میں اور دوسرے خراجات میں خرچ ہو گیا ہے مگر صحابہ نے اسے ڈھونڈ نکالا تب ابن اب الحقی کو قتل کیا گیا ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور انہیں وہاں سے چلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے کہا اے محمد ہمیں یہاں رہنے دیں ہم اس زمین میں محنت کریں گے اور جب تک آپ ہمیں رکھنا چاہیں گے اس کی آمدنی کا آدھا ہم لیں گے اور آدھا آپ کو دیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیداوار میں سے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کو اسی وسق کھجور اور بیس وسق جو دیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ